سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عالف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم شریف کے اشاری یہ زمین جیسے ہے آسمان جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں وہ شب و روز ہے گل سے میں وہ شب و روز ہے گل سے میں جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں ہیں آپ خوش اس جہاں میں وہ شب و روز ہے کل سے و روز ہے کل سے دیکھ کر میرے آش کے ندامت دیکھ کر میرے عرش ندامت ابر رحمت کی بارش ہے جانے ابر رحمت کی بارش ہے جانے دیکھ کر میرے عشق ندامت ابر رحمت کی بارش ہے جانے ہیں آپ خوش وہ شب و روز ہے گل سے تانے اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کاموں میں جان لگا دیتا ہے اللہ کی مرضی پر چلنے میں جان لگاتا ہے نافرمانی سے بچنے میں جان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھی خوش رکھتے ہیں زمین والا آسمان والے کو خوش رکھتا ہے تو آسمان والا بھی زمین والے کو خوش رکھتا ہے اور اگر خطا ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ندامت کے ساتھ توبہ کر لے تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے معاف فرما دیتے ہیں اور پھر اپنی رحمت کی بارش فرما دیتے ہیں جس سے ہیں آپ خوش جہاں میں وہ شب و روز ہے گل سے دیکھ کر میرے آش کے ندامت اب رحمت کی بارش ہے جانے آپ کا سنگ در اور میرا سر آپ کا سنگ در اور میرا سر حاصل زندگی ہے جہاں یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بندے کے ذمے بندے کے حاصل زندگی ہے اللہ کو راضی کرنا اسی مقصد سے اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے کہ جاؤ دنیا میں جا کر ہماری محبت کا کرشمہ دکھاؤ ہماری محبت ہم نے جو تم کو اپنی محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا ہے کہ جو عالم ازل میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا السط میں جو ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس میں مراد یہ سوال سوال کے اندر خود جواب پوشیدہ ہے دلیل ہے میں ہی تمہارا رب تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ اور رب رب رب نازل فرمایا مانی پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور پلی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے تو یہ محبت کی چوٹ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لگا کر ہم کو دنیا میں بھیجا اور جاؤ جا کر ہماری محبت کے اعمال ادا کرو محبت کے ادائیں دکھاؤ یا اور کیسے ادائیں دکھاؤ جیسا کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتا ہے جیسے ہماری عبادت کرتے ہیں رسول اور جیسے وہ کام کرتے ہیں اور جن کاموں سے بچتے ہیں اور بچنا سکھاتے ہیں وہی کام تم بھی کرو بس تمہارے ہمارے محبوب ہو جاؤ گے تو یہ حاصل زندگی ہے انسان کا ہم نے اپنے کیسے کیسے مقاصد بنا لیے کیسے کیسے ہم نے اپنے ٹارگیٹ لگا لیے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن وہ بھی جائز جائز تو وہ بھی ہے لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ان اعمال کو اختیار کرنا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں اور ان اعمال سے بچنا جن اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں یہ حاصل زندگی ہے آپ کا آسنگ در ہو اور میرا سر یعنی ہر وقت میرا سر حاضر ہو جان دینے کو تیار ہو جاؤں لیکن آپ کو ناراض نہ کروں آپ کا سنگ دل اور میرا سر آپ کا سنگ دل اور میرا سر آپ لے زندگی ہے جہاں آپ کا سنگ دل اور میرا سر زندگی ہے جان سارے عالم کی لگت سمٹ کر سارے عالم کی لطت سمٹ کر آ گئی ہے تیرے یاسان آ گئی ہے تیرے آس سی سارے عالم کی لذت سمٹ کر سارے عالم کی لذت سے مٹ کر آ گئی ہے تیرے میں سارے عالم کی لذت سے مٹ کر آ گئی ہے تیرے تستا ذکر ذکر حق اللہ اللہ حق اللہ اللہ اور کیا لطف آؤ اور کیا لطف آؤ پوا لے ذکر حق اللہ اور کیا لط جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں وہ شب روز ہے گل سے کا سجم کیا کہوں پروشی سجدہ کا عالم یہ زمین جیسے ہے آسمان کیا کہ سجدا کا جیسے ہے آسمان سجدے میں اللہ کا اسی کو نصیب ہوتا ہے اسی کو وہ لذت نصیب ہوتی ہے جو اپنی جان لڑا کر اللہ کو ناراض نہیں کرتا اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے اور اللہ کی مرضیات پر اپنی جان دیتا ہے اس کے اس اس کے کے برکت سے مجاہدے کی برکت سے اس کا دل شکستہ ہوتا ہے اور جب دل شکستہ ہوتا ہے دل ٹوٹا رہتا ہے اسی ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں اور اس کو سجدے میں وہ مزہ آتا ہے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں لے کے ذوق سجدے پیشے خدا خوش ترایت از دو سب ملکت پورا کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے مجھے وہ نشہ ملتا ہے دو سو سلطنت سے بھی زیادہ مجھ کو نشہ آتا ہے دو سو سلطنت حاصل ہو جائے ایک سلطنت ہی حاصل ہو جائے کتنا نشہ ہوتا ہے لیکن فرما ہیں کہ دو سو سلطنت کیونکہ اللہ تعالیٰ جو خالد عالم ہے بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا ہے وہ دل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے نشے کا کیا عالم ہوگا اور فرمایا کہ دو سو جو فرمایا دو سو ملک یہ بھی تقسیم کے لیے ہے یہ نہیں کہ بس دو سو ہی ملک کا مزہ آئے گا بلکہ کثرت مرادل سے یعنی لامحدود مزہ دل کو حاصل ہو جاتا لیکن بات کبھی ہے کہ جب اپنے دل کی صفائی ہو کیل کاٹے دل میں گناہوں کے جو پسے ہوئے ہیں اخلاق رضیلہ جو ہے ان کی صفائی ہو اور اللہ کی مرضی پر جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے تب کہیں جا کے یہ دولت ملتی ہے حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں اور منزل قرب یوں نہیں ملتی زخم حسرت ہزار کھائے اللہ کے راستے کا کہ حسرت کا غم زخم کھاؤ کھاتے رہو کھاتے رہو ایک دن ان کو رحم آئے گا دل بالکل ٹوٹ پھوٹ جائے گا شکستہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنا مسکن بنا دیں گے کیا کو سجدہ کا کیا یہ زمین جیسے ہے آسمان کیا کہوں سجدہ کہ یہ زمین جیسے ہے آسمان برف بس گردام بدل کر برف گرنا مگر رخ بدل کر آہ سنتا ہوں میں آشیاں اللہ والوں کی شان میں ہے یہ اللہ والوں کو ستانے والوں کے لیے جو اللہ والوں کو برا کہتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں یا دوسرے طریقے سے ستاتے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ ان پر اللہ والوں کو ستاؤ مت کیونکہ ان کا قلب بالکل ہی شکستہ ہے اور ان کی آہ جو ہے سیدھی اور شادم تک پہنچتی ہے ایسا نہ ہو کہ ان کی آہ نکلے اور تمہارا آشیاں جل جائے ہوں میں برق گر کر گر سنتا ہوں میں غیب کا یہ کرم ہے عالم غیب کا یہ کرم ہے ن دیا پلو جانے عالم غیب کا یہ کرم ہے چشمے مینا دیا پل ہو جانے چشمے مینا دیا پل ہو جاؤں تجری و منا درد تصری و منا شخصی یعنی جو شخص اپنے حالات پر راضی نہیں رہتا اور شکایت اور واویلا کرتا رہتا ہے اور پونے تمنا نہیں کرتا یعنی اپنی ناجائز خواہشات کو توڑتا نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے عشق کی ہوا بھی نہیں لگی اللہ کا عشق اسی اسی کو حاصل ہوتا ہے عشق و محبت اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ اپنے دل کو توڑنا جانتا ہو اللہ کے حکم کے آگے اپنے دل کی خواہش کو توڑ دے کو تمنا تسلیم تمنا پہلے حایش کی داستان دس تسلیم نے تمنا پہلے حایش کی داستان جس سے ہیں آپ خوش

طرح لائے اختر در میں لذت قرب ان انتہا کو کس طرح لائے اختر درلوبا میں اللہ کے خود کے مزے کو دنیا کی کوئی لغت ادا نہیں کر سکتی اس کے مزے کو کوئی بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ولم یق الہو کو حق کہ اس کو بے نسل ذات ہے اس کا کوئی ہی نہیں اس کی کوئی برابری نہیں کوئی ہمسری نہیں جب اللہ کا کوئی نسل نہیں تو اس کو بیان بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے اس کی اسی طرح ان کی صفات کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے اور ان کے ان کی لذت کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں یہ بس وہ حضرت نے فرمایا کہ جو وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہ دل میں اللہ تعالیٰ آ جائے اس مزے کو اس قرب کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا جیسے حضرت نے فرمایا کہ جیسے چوسا آم ہوتا ہے اگر کسی نے کبھی نہ کھایا ہو اور اس کو اس کا مزہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ وہ کہے گا کہ بھائی چینی جیسا میٹھا ہوگا کہے گا نہیں بھائی چینی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے آگے کہے گا اچھا شہد کی طرح میٹھا ہوگا کہے گا نہیں بھائی شہد بھی کوئی چیز نہیں ہے اس کے آگے اس کا مزہ ہی اور ہے اگر وہ اس کی ایک کاش کاٹ کے اس کے منہ میں دے دے گا تب وہ کہے گا وہ یہ چوسا تب تب تک پتہ نہیں چلتا یہ جب تک اللہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کرے گا اس مزے کو وہ لغت سے بیان نہیں کیا جا سکتا کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اس مزے کو بیان کر سکے لذت قرب بے انتہا کو لذت قرب بے کو ہاں کس انسانے اپلوبان لذا کے پرو انتہا کو کس طرح اپنا سر لوگ جس سے ہیں آپ خوش جہاں شریف کے شہر فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شاپ سے مکہ و مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ دیکھیں گے کبھی شاپ سے مکہ و مدینہ مومن جو بنا نقش کبھی پائے نبی ہو سکتا مومن جو پائے نبی ہو او قدم آج بھی عالم کا او قدم آج بھی عالم کا معاجیالم گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا ہی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے و مدینہ یہ دولت ماں جو ملی سارے جہاں کو یہ دولت ماں جو ملی سارے جہاں کو پہلا مدینہ ہے یہ پہلا مدینہ پیغام مدینہ ہے یہ پیغام مدینہ یہ دولت گئی ماں جو ملی سارے جہاں کو پیغام مدینہ ہے یہ پیغام مدینہ مدینہ ہے پیسان مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا سبینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مدینہ جو قلب پریشان شاپ تدارن جو علم سے جو قلب پریشان کا سدا جو علم سے پیغام نبوت سے ملا وہ سکینہ پیغام نبوت سے ملا کو سکینہ جو قلب پریشان کا سدا جو علم سے پیغام نبوت سے ملا اس کو سکینہ پیدان نبوت سے ملا کو سکینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ جو درد محبت کا وزیر اچھا درد سے جو درد محبت کا کبھی اچھا اگل سے مومن پہ ہوا شو مد پون قدینہ مومن پہ ہوا کا شو مدپون قدینہ جو درد محبت کا کبھی اچھا اگل سے مومن پہ ہوا کر ش مدن فدینہ مومن پہ ہوا کر تھا شد فدینہ اے ختم میرے کتنے بشر آپ کے سدق اے ختم میر کتنے بشر آپ کے صدقے ہر شر سے ہوئے پاک بنے نکل نگینا ہر شر سے ہوئے پاک بنے نکل نگینا اے بت میر کتنے بشر آپ کے صدقے ہر شر سے ہوئے پاک بنے نکل نگینا ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینا خالی جو تھا انوار محبت کی رمق سے خالی جو تھا انوار محبت کی رمق سے ایک آگ کا دریا تل گئے ہے وہ سینا ایک آگ کا دریا لگے ہے وہی سینا پانی جو تنوار محبت کی رمق سے ایک آگ کا دریا لگے ہے وہی سینا ایک آگ کا دریا لگے ہے وہی سینا صدقے میں تیرے ہو گیا بورن برے امت صدقے میں تیرے ہو گیا بورن برے امت جو کفر کی ظلمت سے کا ایک عبد کمینہ جو کپر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینا صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امت جو کپر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینا جو کپر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینا ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینا دیکھیں گے کبھی شوق سے صلی پلے آپ کا صلی سالت آپ کا پہلے رسالت جو مثل حجر تھا وہ ہوا رش نگینا جو مثل حجر تھا وہ ہوا رش نگینا مثل حجر نہیں یعنی پتھر لگا تھا بیکار تھا بالکل بے پایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی محبت کی دولت سے سرفراز فرمایا اور گمراہ لوگوں کا رہ پر بھی بن گیا لو مل ہجر کا وہینا جو متھل ہجر کا وہ وارس کے نگینا جو ڈوبنے والا بلالت کے خبر ہے بلا گھبرا گیا جو ڈوبنے والا تھا بلالت کے بمر میں اب رہ برے امت ہے وہ گمراہ سفینہ اب رہ برے امت ہے وہ گمراہ سفینہ جو ڈوبنے والا تھا بلالت کے بمر میں اب رہ بر امت ہے وہ گمراہ سفینہ اب رہ بڑے امت ہے وہ گمراہ سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ جو کے گورات سے تھا ننگ بلاک جو بکر کے بل مات سے تھا ننگ بلاک ہے سے ولا منور سینا ہے ولایت سے منور سینا جو کفر کے ظلمات سے کانگے فلاحت اے نور ولایت سے منور وہی سینا اے نور ولایت سے منور وہی سینا ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شاید متا اختر کی زبان شرط محمد اختر کی زبان شرط کراتے محمد اثر کے گرمار شرط نا محمد اللہ کا احسان ہے دیکھو نہ پسینہ اللہ کا احسان ہے دیکھو پون پسینہ اثر کی زبار شرط نا محمد اکر کی زبان شرط نات محمد اللہ کا احسان ہے بے خون پسینہ اللہ کا احسان ہے بے خون پسینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سینا دیکھے میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی محبوبی مرشدی مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے و ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے اس کا نام ہے پردیس میں وطن جنوبی افریقہ میں حضرت والا کا جب دسواں سفر ہوا اس وقت کے ملفوظات ہیں پردیش میں تذکرہ وطن اس کا نام ہے یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ خون آرزو اور مقام صدیقین ارشاد فرمایا کہ اپنی حرام آرزوؤں کا خون پینا صرف یقین کا کام ہے معمولی ایمان والے کا یہ کام نہیں کہ اپنی آرزو کا خون پی لے خون آزو پی کر وہ مست ہو جاتا ہے جو خون آرزو پینے کی مشق کرے گا وہ اولیاء صدیقین کے درجے میں ہو جائے گا جو ولایت کا یعنی اللہ کی دوستی کا سب سے بڑا درجہ ہے اللہ کا سب سے پیارا ہو جائے گا شیر ہرن کا خون پی کر لال ہو جاتا ہے جو خون آرزو کیے گا اس کا ایمان لال ہو جائے گا فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی علامت کیا ہے کہ گناہ چھوڑ دے جو گناہ نہیں چھوڑتا وہ اللہ کا سرکش نافرمان اور رحمت سے محروم ہے وہ لانتی آدمی ہے اس کے چہرے پر لانت برستی ہے دیکھ لو گناہ گاروں کے چہرے کو اللہ کی رحمت کی علامت یہی ہے کہ گناہ سے بچ جائے گناہ نہ کرے گناہ چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہے حدیث پاک کی دعا ہے اللہ کے ترکل معاشی اللہ اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما دے جس کے سبب میں گناہوں کو چھوڑ دوں اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہمارے گھر والوں کو سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا دے اللہ تعالیٰ اپنا مقبول اپنا محبوب بنا دے اور مکروح کام سے مکروحات سے حرام سے بچا لیجیے اور نفرت اور کراہت دے دیجیے اللہ محب علین المان و ذیم ہو کے قلو بنا وکر علین القر اے اللہ ہمارے دل میں ایمان کو محبوب کر دیجیے اور ہمارے دلوں میں رچا دیجیے اور کفر و وسوخ اور احسیاان یعنی کفر اور چھوٹی نافرمانی اور بڑی نافرمانی یعنی ہر گناہ کو ہر گناہ کو مقبول اور ناگوار بنا دیجیے کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو ولی اللہ بنا دیجیے جنت میں دخول اولی مقدر فرما دیجیے اور کافروں کو بھی جلد فرما کر ایمان عطا فرما دیجیے تجلیات جذب کی اختر آپ سے بھیک مانگتا ہے انتہائی گریا اداری کی حالت میں فرمایا تجلیات جذب کی آپ سے

اللہ عمل کی توجہ مصیب اللہ کے بدل کیا اللہ اے اللہ کے ناطے سے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے حال پر رحم فرمائیے ہم سب پر اپنی وہ رحمت نازل فرمائیے کہ ہم ہر ہر گناہ کو چھوڑ دیں اے اللہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو ہم چھوڑ دیں اور آپ کے پیارے اور مقبول ہو جائیں یا اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجیے ہمارے گھر والوں کو جذب فرما لیجیے تمام دوستوں ان کے گھر والوں کو جذب فرما لیجیے اللہ ہمارے حضرت کی حضرت نے جو دعا فرمائی وہ درد تو ہمارے دل میں نہیں ہے اے اللہ لیکن آپ حضرت والا کے درد کے سبق اے اللہ ہم آپ سے ہم بھی آپ سے بھیک مانگتے ہیں جذب کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں نام مراد نہ لوٹائیے اے اللہ آپ کو خود فرما رہے ہیں خود ہو نہیں ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا بس اے اللہ گواہ ہے یہ ہم آپ سے آپ کے دس کی بھی مانگتے ہیں اللہ آپ گواہ ہے کہ ہم آپ سے آپ کے کی بھی مانگ رہے ہیں اللہ آپ سے آپ کے دس کی بھی مانگ رہے ہیں اللہ ہم سے کسی کو محبوب نہ اللہ ہم اللہ سے کسی کو محبوب نہ اللہ ہمارے گھر والوں کو محبوب نہ کر پائے ایک ایک بچے کو اللہ جلد دیجیے قیامت کا کی آنے والی نسلوں کو بھی جلد دیجیے اللہ

کا دب من سالکرآن دیا قوت بلیا میرے صالح مشرق خط عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد شاہین صاحب دامت برکاتہ اے اللہ ان کے زور زور پہ جسمانی کو دور فرما دے اے اللہ ان کو قوت عطا فرمانتے اے اللہ تمام پر صحت عطا فرما صحت کا عملہ حاضرہ مستمل عطا فرما یا اللہ ہم کو خوب خوب فرمائیے اے اللہ ہم کی عمر مبارک میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائیے ان کے خاندان والوں پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائیے اے اللہ ہمارے سروں پر کا سایہ سلامت رکھے اے اللہ تعالیٰ میں مرغے اللہ کا سایہ ہم سلامت رکھے اے اللہ ہم کو خوب خوب طرف ترقی سے بات نہیں سے نماز میں اے اللہ اپنی درجات پر بے انتہا عطا فرمایا اے اللہ میرے میرے دیگر مشاعر رحمت اللہ علیہ مجمعین کو بھی اے اللہ درجات پر بے انتہا عطا فرما اے اللہ قیامت تک ساتن حساتن متقاعدن متضاعدن متبارکن درجات قرب بے انتہا عطا فرماتے رہیے عطا فرماتے رہیے عطا فرماتے رہیے اپنی شان کرم کے مطابق اے اللہ اپنا کرم فرما دیجیے اپنا فضل فرما دیجیے اپنے جامع کرم کے مطابق ہم سب کو نماز دیجیے صلی اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ